سب سے زیادہ دیکھے جو چیز ہے ہونا اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں مثال یہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو اب بہت سی مثالیں میرے پاس ہے ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ جو ہے اس سے سخت خراب تھے اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہر کی جو رسول اللہ سے سیکھا تھا انہوں نے تو خالد جو تھے بہت زبردست بہادر آدمی تھے آپ جانتے ہیں کہ ان کے زمانے میں وہ جنرل تھے اور حضرت عمر نے ان کو معذور کر دیا تھا مطلب سولجر بنا دیا تھا جنرل سے ہٹا کر سولجر اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اور ایمبیش تھے کچھ پڑھتے تھے یہ ایک ہزار ہے ادھر دس ہزار آدمی اب خود پڑے لڑنے کے لیے ادھر تو پسند نہیں تھا یہ تو اوور یعنی ہونا بالکل رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے صحابہ کے خلاف ہے اللہ کے قانون کے خلاف ہے دیکھیے اوور ہونا آپ ہی کے بات نہیں ہے سپر پاور کے بھی خلاف میں مثال دیتا ہوں آپ کو رشیا جو تھا سپر پاور تھا نا وہ گھس گیا افغانستان میں تو ہم سپر پاور ہیں اور کیا ہوا سارے فوجی مارے گئے اور اس کو واپس جانا پڑا اور اس کا سپر پاور کی حیثیت ختم ہو گیا اس کا یعنی افغانستان کو کو وہ کیپچر نہیں کر سکا اور اتنا بڑا نقصان اس کا اب اب جو دو سو پاور ہوا کرتے تھے اب ایک ہو گیا امریکہ روسی ختم ہو گیا تو کوئی بھی شخص اگر اور بزنس ہوگا تو وہ نقصان اٹھائے گا لیٹسٹ ایگزامپل ہے رشیا کی ایک بار تھا میں ملک میں گیا باہر تو وہاں ایک کینیڈین پروفیسر تھا بایولوجی کا پروفیسر تھا اس نے پوچھا کہ اسلام واٹ از اسلام جانتے میں نے کہا جواب دیا تھا اسلام مینس ریئلزم کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیا ہے اسلام بھی کب کا ہم جانتے نہیں تھے یہ جواب دیا میں نے اب وہ بہت اسے اپریشیٹ کیا اس نے مسلمان اپریشیٹ نہیں کر پائے جو اور دوسرے بیٹھے تھے میں نے کہا Islam means realism prophet was greatest realist سب سے بڑے سنت رسول اگر آپ ہماری کتابیں ہیں سیرت پر جو کتابیں پڑھیں تو آپ بالکل ملے گا آپ کو اس میں میٹر سیرت پر ہماری تین کتابیں سیرت جی۔ رسول پیغبر صاحب مطالعہ سیرت تو آپ جائیں کہ رسول اللہ جو ہے ذرا بھی یعنی اور ہوتے تھے بہت ہی ریسٹ تھے وہ یہاں تک کہ آج اگر یعنی ان کو مسلمان جانتے ہیں نہیں مسلمان عبد المبیا خال جانتے ہیں رسول اللہ تو بزدل آدمی تھے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو آج مسلمان ایسا کرے کہ ہم کو کہتے بزدل آدمی اس قصے کو سنیے جب مکہ سے ہجرت کرنا تھا مکہ سے بدینہ جانا تھا جانتے ہیں اس نے کیا کیا کہ اپنے گھر کے پچھلے دروازے نکلے سامنے سے نہیں نکلے سامنے سے ہو جاتی وہ لوگ تھے ادھر رات کے وقت نکلے رات کے وقت پچھلے دروازے نکل کے خاموشی سے چلے گئے اور پیدل گئے وہاں سے اونٹ آگے جا کے پکڑا اونٹ کو آگے رکھا تھا پیدل گئے یعنی بغیر جوتا پہنے ہوئے خاموشی سے رات کے سناٹے میں جب بالکل سناٹا سا گیا تھا بیک ڈور سے یعنی بیک ڈور سے نکلے تھے یہ جاہل مسلمان جو خالی عبد الرمبیا ناطے پڑھتے ناطے کچھ جانتے نہیں وہ کچھ نہیں جانتے وہ یعنی بیک ڈور سے نکلے رات کے وقت نکلے جوتا پہنے بغیر نکلے کھٹ پٹ جوتا پہ پہلے کوئی کھٹ پٹ ہوتا اور جس اونٹ پر بیٹھ کر جانا تھا نا اس اونٹ کو گھر کے پاس نہیں پکڑا انہوں نے ایک آدمی کہا تھا کہ وہاں پڑا جگہ رہنا وہیں اونٹ لے لیں گے آج کل جو استعمال کرتے ہیں گھس پڑتے ہیں یہ کے بالکل خلاف ہے یہ آج کل مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے فورس رش مکہ سے کچھ دوری پر ایک پہاڑی تھی وہاں پر انہوں نے ایک آدمی کو کر رکھا تھا اونٹ لے کر وہاں تیار رہو وہاں آ کر ہم اونٹ پر سوار ہوں گے گھر سے سوار نہیں اونٹ ہو گئے گھر سوار ہوتے تو شور کو بڑھ جاتا گھر سے اونٹ پر سوار ہوتا تو شور گڑ بچ جاتا خاموشی کی خاطر تو کچھ دور پیدل گئے اور وہاں جا کر اونٹ لیا یہ ہے رسول اللہ کی سنت یہ جو آج کل مسلمان کود پڑھتے ہیں یہ تو بالکل رسول اللہ کے خلاف ایک سوال آ رہا ہوں سب اپنے ایکسائٹمنٹ کو کیسے کنٹرول کروں اپنے بارے میں اپنے بارے میں ابھی سارا جو ہے قصہ اس پر بیس کرتا تھا ہمارا کہ میں نے دو حدیثیں سنائی ان حدیثوں کا مطلب بہت کلیئر ہے تو اس کے بعد یہ بھی سوچنا ہے آپ کو آپ کو اپنے آپ کو حدیث کے تابع کرنا ہے اب یہ سوچنے کی بات کیا ہے جب حدیث میں نے سنا دیا تو اب یہ سوچنا کیا ہے تو سوال کیسا حدیث تابع اپنے کو حدیث کے تابع بنائی میں نے تو ایمانی مشتبہ ہے پھر تو ایمان ہی ڈاؤٹ فل ہو جائے گا اسلام میں سرینڈر اگر آپ سرینڈر ہی نہیں تیار تو اسلام کیا ہے پھر تو آپ کے اسلام ہی فل ہے اس سوال سے بات ختم نہیں ہوتی دین یور اسلام از ڈاؤٹ فل سارے مسلمانوں کو حدیث قرآن سنا دے تو کہیں کہ بھائی ایسی سوال کریں جسے سوال کیا بھائی سوال تو ختم ہو جانا چاہیے نا اب جب حدیث میں نے سنا دیا آپ کو دو دو تو اب کیا ہے اب تو آپ کو اپنے کو کل کر کے اسی کے مطابق بنانا ہے چاہے کل کرنا پڑے تب بھی دیکھیے میں آپ کیسے بتاتا ہوں اس زمانے میں جب میڈیا رول ہاں کرتے تھے نا تو ایک انگریز مسلمان ہو گیا یہ کارغبار میں بامبے قصہ ہے تو اس کو لوگوں نے بتایا تھا کہ بھائی کلمہ پڑھو نماز پڑھو روزہ رکھو یہ سب بتایا تھا اس پر پوری طرح پکڑ لیا اس نے تو ایک دن وہ کسی مسلمانوں کی مجلس میں گیا تو وہاں سب داڑھی رکھے ہوئے تھے داڑھی تو کہا یہ لوگ داڑھی کیوں رکھے ہوئے کہا کہ تو رسول اللہ کی سنت ہے تو اب اس کو کیوں نہیں بتایا تو لوگوں نے کہا کہ شاید آپ کو مشکل پڑتی ہے تو اب مشکل کیا جب ہم نے ایمان قبول کر لیا تو اب مشکل کیا اب تو کرنا کیا بتایا کو نہیں بتایا وہ کرنے لگا کہ کہ پہلے نہیں بتایا رسول اللہ سنت ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے اندر اب تو کرنا ہی کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ ڈسیزن لیجیے کہ حدیث قرآن آنے کے بعد مجھے یہ نہیں سوچنا ہے حدیث قرآن آ گئے حدیث آ گئی تو بس بات ختم ہے بات ختم پھر ایف این بٹ نہیں there is no if and but when comes Quran Hadith یہ ڈیسیزن لیجیے پہلے جب قرآن حدیث آ گیا تو اینڈ بٹ کا وہ برٹش وہ جو برٹش تھا اس کا بھائی جب بھائی صاحب قبول کر تو اب اس کا بٹ تو آپ یہ ڈیسیزن لیجیے کہ جب قرآن حدیث مجھے مل جائے گا تو مجھے کوئی بٹ ایف اینڈ بٹ نہیں لگاؤں گا میں بس ختم بس ہو گیا کہہ رہے ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء جب آدمی اللہ کے فرشتے پر راضی ہو جائے گا نا جانتے ہیں کیا ہے فرشتے اترتے ہیں قرآن میں ہے تطنت ملائی کا تو آپ پر فرشتے اتر گئے بات پڑی صاحب ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم جب آدمی ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسی پہ قائم رہوں گا تو فرشتے اتر پڑتے ہیں اس کے اوپر تو آپ کو اگر آپ ٹھنڈک بوجھ کر رہے ہیں نا تو فرشتے اتر گئے آپ کے اوپر وہ دکھائی تھوڑی دیں گے وہ اتر گئے اور جب انجل اترتے ہیں نا تو قرآن میں ہے کہ اس کو وہ ہوتا ہے سکینہ سکینہ کے بانے ہے پیس سکینہ والی على رسوله وعلى المؤمنين سکینہ اترتا ہے پیس یعنی آدمی سائکلوجیکلی محسوس کرتا ہے کہ مجھے پیس آ گیا ٹھنڈک آ گئی سولس آ گیا تو اگر آپ ایسا بوجھ کر رہے ہیں نا دیر اے کلیئر سائن کہ فرشتے اتر گئے اس آیت کو پڑھیے گا آپ سورہ فتح میں سورت فتح اتری تھی ہدیبیہ کے بعد سورہ ہدیبیہ کے بعد تو سورہ ہدیبیہ نے جو وہ تھے مخالفین تھے شرطیں لگائی تھی لفظ اسلام مٹاؤ بغیر ابرا کے واپس جاؤ طرح طرح شرطیں لگائی تھی تو وہاں پر صحابہ بھڑکے نہیں رسول نے کہا کہ کہہ رہے مان لو جب رسول نے یہ کہہ دیا کہ ان شرطوں کو مان لو تو صحابہ نے مان لیا بڑکے نہیں تو اسی کو کہا کہ اوپر سکینا اترا صحابہ کے اوپر سکینا اترا پڑھیے اس کو فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها ایت نمبر کیا ہے سکس الفت آیت ٹوینٹی سکس تو وہ آپ کے اوپر وہ ہو گیا چونکہ آپ نے ایف اینڈ بٹ نہیں لگایا راضی ہو گئے تو within fraction of second اترتے فرشتے فرشتوں کا سفر جو ہے لائٹ اسپیڈ سے بھی تیز ہے تو سیکنڈ کے فریکشن میں اترتے ہیں فرشتے تو آپ اگر جو فرما رہے ہیں کہ ٹھنڈک تو آئی تو وہ گڈ سائن وہ ایک سائن ہے وہ پہچان ہے کہ پھر سے اتر گئے آپ کو تو اب آپ اسی پہ قائم رہیے